قرآن میں تقریباً ایک ہی مضمون کی دو آیتیں ہیں لقمان میں اور سورہ القف میں تو دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سارے سمندر ایک بن جائیں سارے درخت قلب کے پین بنا دیے جائیں اور لکھا جائے لکھا جائے کبھی ختم نہیں ہوں گے چاہے خدا اور بھی سمندر پیدا کرے تو لوگ اس کو کچھ سمجھتے تھے کہ کیا مطلب ہے اس کا ایک مسٹیریس معنی میں خدا کی گلوری سمجھتے ہیں دیکھو اس میں یہ جو ہے کہ لکھا جائے سمندر جو ایک بن جائیں اسی میں اس بات کا اشارہ ہے کہ یعنی یہ it is required that the کلمات ول بی ریٹن مطلب لکھنے کی بات نہیں ہے اس کا چرچا ہو اس کو لکھا جائے اس پہ ایکسچینج ہو اس پہ کانفرنس ہو سیمینار ہو تو لیکن وہ اتنے زیادہ آئٹم زیادہ آئٹم ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے تو سچ پوچھے تو اس میں خدا کی نسبت سے جرنی آف مرفت بتائی گئی جو دنیا میں شروع ہوتی ہے پھر اینڈ لیس طور پر جنت چلتی رہتی ہے کیونکہ دنیا میں ہمارے پاس وہ فریم ورک نہیں ہے وہ ڈیٹا نہیں ہے حتیٰ کہ ایکسپریس کرنے کے لیے ہمارے پاس اپروپیئر ورڈ بھی نہیں ہے تو دنیا میں ہم میں لمیٹیشنس ہیں ہماری تو اپنی لمیٹیشن کے ساتھ اس انلمیٹڈ کلمات کو ہم کیسے کور کریں گے دوسری بات یہ کلبات جو ہے کلمات اللہ اللہ کی باتیں کیا مطلب ہے بیسٹ ورڈ اس کے لیے ونڈرس ونڈرس پھر اس میں مزید یہ کیجیے آپ کہ اللہ کے ونڈرس کے معنی ہیں wonders of creation wonders of creation تو سائنس جو ہے ونڈرس آف کریشن کو ڈسکور کرتی ہے لیکن وہ ابھی تک ون پرسن سے بھی کم ڈسکور کر پائی ہے تو جنت کا سب سے زیادہ جوائے فل جو ایکٹیویٹی ہوگی یہ نہیں کہ وہاں ہو رہے ہوں اور کھانا پینا ہے اور میوہ ہے اور لگژری ہے اور یہ تو سیکنڈری چیزیں ہیں اصل چیز جو ہے وہ ونڈرس آف کریشن کو ڈسکور کرنا اور اس اس میں ڈسکس کرنا پر سیمینار اس پر بک چھپے اس پر جنرل چھپے اس کو لوگ پڑھیں وہ ہے اصل چیز دیکھیے انسان کے بارے میں جو میری ڈسکوری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو جوائفل فل ہے انسان کے لیے وہ ہے ڈسکوری تھرلنگ مومنٹ سب سے زیادہ تھرل آدمی کو ہوتا ہے جبکہ کوئی چیز ڈسکور کرے وہ